محمدا عبده محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي حبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم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

يوم القيامة حتى آدمی نہیں سنتا ہے آدمی کی باتوں کو آدمی نہیں سنتا ہے آدمی کی باتوں کو پے کرے عمل بن کے غرب کی سزا بن جا معذر سامعین کرام وحاملین جمع عزیز دوستوں اور بزرگوں ہر قسم کی تعلیم و توصیف بزرگی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سجاوار ہے جنہوں نے ہم تمام پلیز و انسان کو اس دار پانی کے اندر پیدا فرمایا اور کہنا فرما کے یونی بیکار نہیں چھوڑا بلکہ ہمارے لیے رہنے بسنے کھانے پینے تمام طرح کی ضروریتوں کو ضروریات کو مہیا کیا اور ہمارے رشت و ہدایت کے لیے یقین بات دیگر انبیاء اکرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ مبعوث فرماتا گیا برسلام ہو اللہ کے نام نبی جناب محمد رسول اللہ جنہوں نے ہم تک اس دین اسلام کو پہنچایا اور اس دین اسلام کو پہنچانے میں ہر طرح کی پریشانی اور مصیبتوں کا سامنا کیا حضرات گرامی میں نے خطبہ مصنوعہ کے بعد قرآن کریم سے سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ تلاوت کیا ہوں میں چاہتا ہوں کہ اسی کے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرو آئیے ہم سب سے پہلے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر کیا ارشاد فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ حضرت منہ بے خبر اللہ جمیا مالا تفر رکھو کہ لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں سفر کا بازی اور گرو گرو اور ٹولیوں میں نہ بڑھ جاؤ تم اور یاد کرو اللہ تبارک و تعالی کی اس نعمت کو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے کیا ہوا اس کے بعد فألق بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت و محبت پیدا کر دی جس کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئی ہم اس آیت کریمہ کو ہم ذہن کے اندر رکھے اور ہم آگے چلتے ہیں کہ جب بھی کسی دور میں تاغتی تاغتوں کا ظہور ہوا اور انہوں نے اپنا سکہ جمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اس بے راہ روی سے نکالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کوئی نہ کوئی سبیل کوئی نہ کوئی راستہ نکالتا اور جناب اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کے اندر اس وقت جلوا گئے ہوئے اس وقت نبی بنا کر کے بھیجا جبکہ پوری کائنات کے اندر ضرورت و گمراہی یہ امیر کہوں میں انسان کیا ہے گر چکے تھے انسانیت نام کی کوئی چیز باقی نہیں تھی انسانیت سے نکل کر حیوانیت کے درجے تک پہنچ گئے تھے ایسی حالت میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھائی چارگی سے جوڑا قرآن و حدیث کی روشنی میں انہیں دنیا میں رہنے کا دنیا میں پسنے کا اور دونوں طریقہ اور کہ دنیا میں رہتے ہوئے تمہارا لوگوں کے ساتھ کس قسم کی روش کس قسم کا برتاؤ کس قسم کا رویہ ہونا چاہیے اور جاننے والوں کے ساتھ اور نہ جاننے والوں کے ساتھ تمہارا روش اور رویہ کیا ہونا چاہیے تمہارا برتاؤ کیا ہونا چاہیے یہ ساری باتیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے ہم کو سکھلا لیکن اگر کوئی یہ سمجھ لے کہ اسلام صرف مسجدوں کا مذہب ہے کہ وقت کوئی شخص مسجد کے اندر آ کر پانچ وقت اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ماتھا دیکھ لے رب کے سامنے اور رل کر لے اور جس طرح کی چاہے جس طرح کی چاہے جس طرح کی من چاہے زندگی گزارے اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی یہ اس کی خان خیالی ہے اس لیے کہ اسلام ایسا مذہب نہیں ہے بلکہ اسلام ایسا مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو اسلام کا کیا ہے کہ اگر تم اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتے ہو تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کی تعلیمات پیروی کرنا پڑے گا اور اسی طرح اگر تم مخلوق مخلوق کے خدا کے ساتھ خدا کے مخلوق کے ساتھ یعنی انسانوں کے ساتھ تم کس طرح کا برتاؤ کرو گے کس طرح کا تمہارا رویہ کس طرح کا تمہارا روی ہونا چاہیے یہ اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات ان کی تعلیمات سے ہمیں پیروی بھی کرنا پڑے گا اسے ہمیں اپنانا پڑے گا اور اگر کوئی صرف نماز اور روزہ ہر دو جگان ہی پر اگر یہ سمجھ رکھا ہو کہ ہمارا اسی میں کیا ہے بیڑا اس دنیا کے اندر اور یہ آخرت کے اندر بھی ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا یہ اس کی طالب تیاری ہے اس لیے کہ اسلام صرف مسجدوں کا مذہب نہیں ہے بلکہ اسلام نماز روزے ہر جگہ کے ساتھ ساتھ ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کا بھی ہمیں حکم دیا اگر ہم صرف حقوق اللہ کی ادائیگی کرتے ہیں اور حقوق العباد کی اگر ادائیگی نہیں کرتے ہیں تو ہم کل قیامت سے دن نجات نہیں پا سکتے ہیں حقوق اللہ کا تعلق اللہ سے ہے اگر اللہ تبارک کو کرانا چاہے اور حقوق اللہ کے اندر کوئی کمی یا کوئی اگر زیادتی یا اس کے اندر کچھ نقصہ ہو جائے تو اللہ تبارک گناہوں کو معاف کر دے گا لیکن اگر حقوق اعلان کے تعلق سے اگر ہماری اگر کچھ گڑبڑیاں ہو نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون ایسا سکتا ہے جسے جنت کی طلبگاہ نہیں جو جنت کے خواہش مند نہیں ہے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے جان اشاروں سن لو تم مجھے جو چیزوں کی ضمانت دے دو میں کر کے آمد کے دن اللہ تبارک ہوتا آیا سے تمہیں جنت دلواؤں گا صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ توقید ہے کیا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تمہاری زبان اور دوسری تمہاری شرم کا اگر تم ان دونوں کی جمع حفاظت کی اگر ضمانت اگر تم دیتے ہو تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے تمہیں میں جنت دلواؤں گا اور دوسری احادیث کے دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں انگلیوں سے زبان مبارک کو باہر نکالا اور فرمایا کہ اے لوگوں تم اسے محفوظ رکھو جو اسے محفوظ رکھے گا کل قیامت اللہ رب العالمین اسے کیا ہے میں اسے جنت دلواؤں گا اس لیے کہ جہنم کیا کروا سکتے صرف اسی زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان اور جنت سے کیا تعلق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فرمایا کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ کہ صرف دنیا میں نماز روزہ ہر جگہ کر لے اس کا بیڑا پار ہو جائے گا اس جہنم کے اکثر آسندر دل کا اسی زبان کی وجہ سے جائیں گے اس لیے کہ یہی وہ زبان ہے جس کے ذریعہ سے دنیا کے اندر لوگوں کو تکلیف پہ پہنچایا جاتا تھا یہی وہ زبان ہے جس کے ذریعہ سے لوگوں کی قیمت کی جاتی تھی یہی وہ زبان ہے جس کے خلاف چاہے بغاوت کی جاتی جس کی عزتوں کو جاتا ہے جس کی عزتوں کو جاتا ہے تلقی کر دیتا اس لیے جہنم کے اکثر اسی جہنم کے زبان کی وجہ سے ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہے روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے ہے حج نہ کرنے کی وجہ سے ہے جواب نہ دینے کی وجہ سے ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے اکثر باشندے صرف اسی زبان کی وجہ سے جہنم کی اکثر آبادی صرف اسی زبان کی وجہ سے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے عرض کیا کہ میرے جان اشاروں کہ تمہیں معلوم ہے کہ ہم میں سے مفلس کون ہے صحابہ کا نام نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس سوال و پتا نہیں ہو وہ ہم میں سے مفلس ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں میرے جان اتارو ہمارے امت کا وہ مفلس نہیں ہوگا بلکہ ہمارے امت کا مفلس ہو سکتا ہے جو ڈھیر ساری نماز ہے روزے ہر جگہ لے کر آئیں گے لیکن اس کا حال یہ ہوگا کہ دنیا کے اندر کسی کو ستایا ہوگا کسی کے اوپر ظلم کیا ہوگا کسی کو نہ ستایا ہوگا کسی کو مارا ہوگا کسی کے مال کو کر لیا ہوگا کسی کے یتیم کے یتیم کے و جائیداد کو کر لیا ہوگا کل مدد کے دن میدان نیشنل میں اسے کے کھا دیا جائے گا اور ہر ایک کرتا آئے گا اور اس کی نیکیاں اٹھا کر اس کو دے دی جائے گی یہاں تک کہ جب اس کی ساری نیکیاں ختم ہو ہو جائے گی پھر اسے جہنم کے اندر بھی دیکھ اندر جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا اور جنتا نہیں اگر اللہ سچ بات تو یہ ہے کہ اللہ کو یہاں بھی اگر انصاف نہ ہو تو کہاں ہو اگر اللہ رب العالمین کے یہاں بھی اگر انصاف نہ ملے مجلوموں کو اگر مسئلہ نہ ملے تو کہاں ملے آج اگر ہم دنیا کے اندر اقتدار والا ہے آج اگر ہم جائیداد والا ہے آج اگر ہم اولاد والا ہے آج اگر ہم و دولت والا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم غریبوں کے اوپر مجلوبوں کے اوپر اور کمزوروں کے اوپر ہم جواب ڈال سکتے ہیں ہم اسے ستا سکتے ہیں ہم کمزوروں کو گالی دے سکتے ہیں ہم اس کے اوپر کیا ہے انجام کے پہاڑ توڑے جا سکتے ہیں ہر طرح سے اسے ستا سکتے ہیں لیکن اللہ تبارک لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کے دن کیا ہے اس کا بروا دینے سے ان کا برا دے کر رہے گا اللہ و تعالیٰ کے یہاں اگر انصاف دیر تو ہے لیکن اندھیر نہیں ہے اس لیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا یمنع ذا حق حقه کہ اللہ تبارک و تعالی کے یہاں ہر حق والے کو کیا ہے وہاں حق ملے گا مسلمانوں آج ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ہم نماز روزے ہر جگہ یہ ساری چیزیں کر لینے کے بعد ہم یہ سمجھ لیے کہ ہاں ہمارے لیے راستہ صاف ہے اب ہم جو چاہے جس طرح چاہے زندگی گزارے ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی مسلمانوں یاد رکھنا حقوق ایک ایک ایسی ایسا اعمال ہے کہ اگر ہم نے اس کو اس کی ادائیگی نہیں کی اگر ہم نے حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی نہیں کی تو اللہ و تعالیٰ کی معاف نہیں کرے گا حقوق العباد کے اندر کون کون سے کیا کیا ہے ان میں سے پہلا یہ ہے کہ ہم کسی اپنے پڑوسی بھائی کو تکلیف نہ پہنچائے بھائی کو برا بھلا نہ اس کے ساتھ ہم غلط زبانی نہ کریں لیکن آئیے ہم اس چیز کو پہلے دیکھیں پہلی چیز کو کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر آج نماز بھی پڑھ رہے ہیں روزہ بھی رکھ رہے ہیں حضرت جکات حقوق اللہ کو ادا کر رہے ہیں لیکن جب حقوق العباد کے معاملے میں آتے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن پڑوسیوں کو وہ ستا رہے ہیں پڑوسیوں کو گالی دے رہے ہیں پڑوسیوں کے خلاف قیمتیں کر رہے ہیں چگلیاں کر رہے ہیں اور وہ ایسی چگلیاں جس کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالت ریبت و اشرتوں میں نہ پھیلا کہ قیمت جنا سے نہیں سکتا ہے صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے جیوا جنا سے بھی دے سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اگر کرتا ہے اور اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سام تو ہے اللہ رب العالمین کے سامنے ع ہے اور خالص توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے لیکن اگر کوئی بندہ اگر کسی کے پیٹ کے مٹھائی پیٹے بلائی کرتا ہے اگر کسی کی قیمت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا ہے جب تک کہ وہ اس بندہ سے معاف نہ ڈالے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہے جہاں سے بھی سخت لیکن جب ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں ہم جب مسلم معاشرے کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ آج اس بیماری کے اندر ہمارا پورا معاشرہ آج ملحمک ہے آج اس کے اندر ملوث ہے اور ہمارے بہت سے مسلمان بھائی کے اندر ملوث ہے اور اسلام کو انجام دے رہے ہیں اس لیے مسلمانوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچائے نہ ہم زبان کے ذریعہ سے نہ ہم ہاتھ کے ذریعے سے نہ ہم پاؤں کے سے اور کسی بھی طریقے سے ہم کیا اپنے پڑوسی کو کیا ہے اپنے بھائیوں کو تکلیف نہ پہنچائے اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ غلط زبانی کسی کے ساتھ گالی گلوچ اسی طرح تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت کوئی پریشانی آئے تو ہم انہیں کیا ہے پریشانیوں کے اندر ہم اس کے ساتھ ہیں ہم اس کی مدد فرمائیں لیکن آئیے ہم اس چیز کو بھی اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں کہ حقوق العباد کی اس معاملے کو کیا ہم اب کیا ادا کر رہے ہیں آج تو ہمارے مسلم معاشرے کا مسلم بھائیوں کا یہ حال ہے کہ آج ایک مسلمان کی مدد کرنے کے بجائے آج ایک دوسرے مسلمان کے جان لینے کے در پہ ہے آج ایک دوسرے مسلمان کو بلندی میں پہنچانے کے بجائے پستی میں ڈھکیلنے کے در پہ ہے آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ کس طرح ان کی جائیداد کو ہم حلف کر لیں کس طرح ہم اس کے و دولت کو اپنا لیں کس طرح اس کے پراپرٹی کو ہم اپنا لیں کس طرح ہم یتیم کو دبا کر اس کے جائیداد کو سمیٹ لیں اور کس طرح ہم اسے تکلیف پہنچائے حالانکہ حقوق علاق کا ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم مصیبت والا کو ان کے مصیبت میں ساتھ ہے پریشانی کے اندر اس کے پریشانی میں ساتھ ہے اگر کوئی مصیبت کے باہر ان کے اوپر ٹوٹ رہا ہو تو ہم اس پریشانی کو ہم اسے ہم دفاع کرنے کی کوشش کریں لیکن آج ہمارا مسلم معاشرہ اس کے برعکس آج ہمارے مسلم نوجوان اس کے برعکس عمل کر رہے ہیں آج ہم مسلم مسلموں کو آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس کے خلاف بغاوتیں کر رہے ہیں اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں ان کے زمین و جائیداد کو حرم کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں آپ ایک ہیں معاشرے کے اندر مسلمان بھائی سگا بھائی دونوں بھائی کے اندر کیا ہے ٹینشن ہے دونوں بھائی کے اندر بات چیت بند ہے وجہ کیا ہے یہی زمین و جائیداد ہے یہی پروپٹیاں ہے یہی مار و دولت ہے مسلمانوں یہی وجہ ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے جان دینے کے درپے لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ یہ دنیا مار و دولت یہ زمین و جائیداد صرف آخرت پر دنیا ہی کے لیے آخرت میں ہمارا کوئی کام نہیں آئے گا اللہ تمہارا کو ڈالا قرآن مجید کے اندر وشواس فرماتا ہے وہ بھائی اب اللہ یوم قیامت سن لو آج تو اگر تم نے دنیا کے اندر کسی کا مال نہ طریقے سے اگر اپنا لیے ہو قبضہ کر لیے ہو ظلم ظلم و ستم ڈھا کر اسے اپنا لیے ہو تاکہ قیامت کے دن وہ شخص اپنے کندھے کے اوپر جو دنیا کے اندر جو مال حرم کیا ہوگا اپنے کندھے پر لاد کر اللہ رب العالمین کے حق کے سامنے آ کر گریا جاری کرے گا چلائے گا کہ بارے اللہ اللہ تمہارے کو ڈرانا فرمائے گا کہ میں نے تمہیں دنیا کے اندر پہنچا دیا تھا آج میں تمہارا کچھ مدد نہیں کر سکتا میں نے تو دنیا کے اندر بھی تمہارے پاس یہ پیغام پہنچا دیا تھا کہ اگر تم نہ کسی کے مال و جائیداد کو اگر حرف کرو گے زمین جائیداد کو حرف کرو گے تم اپنے کندھے کر اس کو لے لے ہمارے پاس آؤ گے اس لیے مسلمانوں اس اگر ہم فریاد بھی کریں گے اللہ رب العالمین کے دربار میں چیخ کو پکار بھی لگائیں گے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے فرما دینا کہ میں دنیا کے اندر تمہیں یہ بات کو پہنچا دیا تھا ہم نے اس بات سے تمہیں آگاہ کر دیا تھا لیکن جب تم نے نہیں مارا تو آج تم اپنے مگر رکھ لو سامنے نے گا لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب مار گنی مت تقسیم کرنے کا موقع آتا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ندا یہ سزا لگانے کے لیے کے لیے کہتا کہ لوگوں کے درمیان اعلان کر دیا جائے کہ اگر کسی کے پاس مار ارے گنی مت کیا اگر کچھ مار ہو کچھ اگر سامان ہو تو وہ جمع کر دے ورنہ یہ سامان کر قیامت کے دن اس کے لیے عمار جان بنے گا اس کے لیے جہنم کے سنگاری بنے گا اس لیے صاحب اکرام اللہ اللہ کے کے کے نبی صلی علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کرنے سے سے پہلے اس چیز کا کیا مسلمانوں درمیان درمیان صحابہ اعلان کر دیتے تھے لیکن آج آج آج ہمارا مسلم معاشرہ ہمارے ہمارے مسلمان بھائی سامنے قرآن کی پہاڑ تلاوت کی جاتی ہے جناب محمد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے خرابی کو بیان کیا جاتا ہے لیکن آج ہمارے درمیان کوئی بدلاؤ نہیں آ رہا ہے آج ہمارے درمیان کوئی طب اور تبدیلی نہیں ہو رہا ہے اتنا ہی نہیں اور ہم آگے چل کے دیکھیں کہ ہمارا ایک حقوق الحباد کے تعلق سے یہ بھی ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں اپنے پڑوسی کو کیا ہے دکھ اور مصیبت نہ پہنچائے اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ داخل جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے جس سے اس کا پڑوسی کیا ہے مصیبت کے اندر جس سے پریشان ہو جس کی وجہ سے ایجا پہنچ رہا ہو اس لیے وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے لیکن آج ہم دیکھیں کہ آج ہمارا مسلم کا کیا ہے آج صحیح معنوں میں اگر یہ دیکھا جائے تو صحیح معنوں میں مسلمان کون ہے اور یہ ہم قرآن اور حدیث کے روپ سے دیکھیں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر اشار فرماتا ہے وَقُلِّ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُدُّوا مِنْ عَبَصَارِهِمْ کہ صحیح معنی میں مسلمان ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کے سامنے اپنے گردن کو چھوکا کے رکھنے والا ہوتا ہے لیکن مسلمانوں آج ہم دیکھیں ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرامین بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر بیان کی جاتی ہے ان کے معانی اور کو ہمارے سامنے بیان کیا جاتا ہے لیکن پھر بھی آج ہم وہی برائیاں کر رہے ہیں اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے خواہشات کے مطابق من چاہی زندگی گزارتا ہے بلکہ معنوں میں و مسلمان وہ ہے جس سے اس کے مسلمان بھائی ان کے زبان اور ان کے ہاتھ سے کیا ہے محبوب ہو لیکن آج ہم اس کے برعکس آج ہمارے مسلم معاشرے کے اندر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ آج ہمارے مسلم معاشرے کے اندر اس کے برعکس دیکھنے کو مل رہا ہے ہم حقوق اللہ کی ادائیگی تو کر رہے ہیں لیکن حقوق العباد کے معاملے میں بہت ہی پیچھے نظر آ رہے ہیں آج ہم حقوق العباد کے معاملے میں ہم ایک دم ہم پیچھے نظر آ رہے ہیں ہم یہ سمجھ میں رکھے ہیں کہ ارے ہم نے حقوق اللہ کی ادائیگی کر دیا ہم حقوق العباد سے ہمارا کیا لینا دینا ہے نہیں مسلمانوں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی ہمیں ادا کرنے کی بھی ہمیں ضرورت ہے اور اسی طرح حقوق العباد کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ ہم اپنے مسلم مسلم بھائیوں کی بہو بیٹیوں کے اوپر غلط نظر نہ ڈالے لیکن آج معاشرے کے اندر یہ ساری برائیاں پرپ رہی ہے اور اسی طرح یہ ہے کہ ہم اپنے مسلم جو مسلم ہے پریشان حال ہے مصیبتوں کے اندر ہے ہم اس کے پریشانی میں کام آئے لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ آج ہم یہ سن رہے ہیں کہ فلاں مسلمان بھائی آج پریشان حال ہے آج اس کے یہاں کھانے کا نہیں ہے لیکن ہم نے کبھی ان کے یہاں کھانا تک نہیں پہنچایا ہم نے اس کے جائزہ نہیں لیا اگر کوئی بیمار ہے تو ہم اس کے بیمار کرسی کے لیے نہیں جاتے ہیں اور نہ ہی ہی تو نہیں بلکہ اگر راستے میں بھی کوئی مل جا رہا ہے تو ہم اسے سلام تک نہیں جاتے ہیں ہمارے اگر اللہ تبارک نے اگر ہمیں کچھ مال دولت دے دیا ہے تو ہمارے گھمنڈ سے کیا ہے گردن اونچے پڑے ہوئے ہیں ہم یہ سمجھ رہے ہیں ارے ہم تو پرچوٹی والا ہے ارے ہم تو جائیداد والا ہے ہم اسے کیا سلام کریں ہم اسے کیوں پوچھیں ہم اس گڑی کا کیوں ہار لیں بیمار کا کیوں بیمار کرسی کریں ارے مسلمانوں ذرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتا چلے گا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے سے گزرتے اگر کوئی یقین اگر راستے میں کھیلتا ہوا اگر نظر آ جاتا اگر مل جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیم کے پاس جاتے اور اللہ بھی جاتے اسے پیار محبت کی باتیں کرتے اور جب تک وہ یتیم جانے کا اجازت نہیں دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جاتے اور یہ نہیں کہتے اگر کوئی بلا لیتے تو آپ کے پاس آتے اور جب تک وہ جانے کی اجازت نہیں دیتے آج صلی اللہ علیہ وسلم ہم جاتے یہ سوال نہیں کہتے کہ ہمیں بلانے والا کون ہے ہمیں کس لیے بلائے ہو لیکن آج ہمارے مسلم معاشرے کے اندر آج ہمارے مسلم نوجوانوں کا اگر ایک ہے تو اس چیز کو ہمیں دیکھنے کو ملے گا اگر کوئی بلا ملے اگر کوئی اگر کسی سوال کر دے کوئی چیز کا سوال کر دے تو یا کسی چیز مانگ لے یا کوئی اس سے کچھ چیز کے بارے میں پوچھ لے تو وہ وہاں جیسے بہت سے ارے تو میرے بلانے والا کون ہے میرے پاس وقت نہیں یہ سارے بہانے والے لیتے ہیں لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک جانے کا اجازت نہیں دیتے آپ نہیں جاتے لیکن اور یتیموں کا کس طرح خیال کرتے لیکن مسلمانوں ہم یتیموں کے ساتھ کیا اور برتاؤ کر رہے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر اشار فرماتا ہے کہ تم یتیموں کے اوپر سختی نہ کرو یتیموں کے اوپر تم کیا ہے سختی سے پیش نہ آؤ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے آج ہم یتیموں کو دیکھنا گوارا نہیں کر رہے ہیں اور ہم یتیموں کی پرورش کرنا بھی تو روز کی بات ہم یتیموں کو دیکھنا تو گوارا نہیں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبت کے خاطر اللہ کی راہ میں غریبوں یتیموں مسکینوں کو کیا ہے کھانا کھلاتے ہیں لیکن آج ہمارے مسلم مسلم بھائی آج ان ہمارا چیزوں سے آج ہم پہنچنا محسوس آ رہے ہیں اس لیے مسلمانوں ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ حقوق اللہ کی آگاہی کر لینے کے بعد ہم چاہے جس طرح زندگی گزارے ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی مسلمانوں یہ ہماری خاص خیالی ہے یہ ہماری غلط خیالی ہے حقوق اللہ کا تعلق اللہ سے ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتا ہے اگر ہم کچھ بھی عبادت نہ کریں اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ معاف کر سکتا ہے اور ہمیں جنت کے اندر داخل کر سکتا ہے جیسا کہ اس طرح کے بے شمار واقعات ہے میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں لیکن اگر حقوق العباد کا جو معاملہ ہے اس کا تعلق بندوں سے ہے اس لیے اس کا تعلق جو بندوں سے ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے معاف نہیں کرے گا جب تک ہم بندوں سے معاف نہ کرا لیں چاہے ہم جس کو ہم تکلیف پہنچائے ہیں جس کو ہم اصیت پہنچائے ہیں جس کو ہم ستائے ہیں جس کی ہم قیمت کیے ہیں جس کو ہم جس کے مال و دولت کو حرم کیے ہیں جس کے دین کو کیا ہے کہ ناحق ستائے ہیں یہ ساری چیزیں حقوق رواج کے اندر ہے اب ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں سے ہمیں کہ ان حقوق العباد کی ادائیگی کرنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے حقوق اللہ کے ساتھ ہمیں اس کی بھی پابندی کرنے کی ہمیں ضرورت ہے اور جو سب سے ہے وہ یہ ہے کہ آج ہمارے مسلم معاشرے کے اندر آج ہمارے مسلم معاشرہ آج پریشانیوں سے دو چار ہے آج ہمارے مسلم معاشرے کے اندر آج ہمارے آپ ہندوستان ہی کے معاشرے کو دیکھ لیجیے کہ آج ہمارے بہو بیٹوں کی نسبتوں کو نیلام کیا جا رہا ہے آج ہمارے مسلم مسلم بھائی آج ہم جین کی زندگی بسر نہیں کر پا رہے ہیں آج سے ہمارے جان کی زندگی نصیب نہیں ہو رہے ہیں آج سے جب ٹھوکرے کھانا پڑ رہا ہے آخر وجہ کیا ہے وجہ یہی ہے مسلمانوں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ سبار کو تاہرایا اللہ جامعہ ولا کہ اے لوگو اللہ تبارک و تعالی کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو تو اور آپس میں تفرقہ بازی آپس میں گرو گرو اور ٹولی ٹولی کے اندر نہ بڑھ جاؤ اگر تم ٹولی ٹولی کے اندر بڑھ جاؤ گے تمہارا حال کیا ہوگا کہ تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہارے اوپر کر کیا ہے ہر طرح سے تمہارے اوپر ظلم کیا جائے گا تم محدومیت کی زندگی گزارو گے یہی حال آج ہم مسلمانوں کو دیکھنا پڑ رہا ہے یہی حالات کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے آج ہمارے مسلم بھائی آج ہمارے مسلم آئے بہن کی عزتوں کو نیلام کیا جا رہا ہے آج ہمارے مسلم بہر کے سامنے اس کے نتے جگہ اس کے بڑھاپے کے سہارے کو ان کے سامنے خر عام تک کیا جا رہا ہے لیکن آج ہم مسلمان سن رہے ہیں ہمارے سامنے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے لیکن آج ہم مدد نہیں کر پا رہے ہیں آخر وجہ کیا ہے وجہ یہی ہے مسلمانوں کہ ہم نے آپس میں ان تنازع اور استعمالات کی وجہ سے ہم کیا ہے چولی چولی کے اندر بن گئے گروہ گروہ کے اندر بڑھ گئے جس کی وجہ سے ہمارا سراجہ منتشر ہو گیا اس لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ متحد ہو تو بدل ڈالو نکال میں متحد ہو تو بدل ڈالو نہ جانے گلشن ورنہ چاہے مرو تو مچاتے کیوں ہو یہ متحد اگر رہیں گے اگر اتحاد و اتفاق اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو اگر ہم مضبوطی سے تھام لیں گے جیسا کہ صحابہ کرام نے وہ نظیم حم اللہ جمیوں والا سفر کے اوپر عمل پیدا ہوا اور اس کے بعد کیا ہوا وہ مجلومیت نے نکل کر حاقیت کی زندگی بسل کی اور مجلومیت سے نکل کر کیا ہے انہیں

کہ اس دور میں زیادہ ہمارے نہایت سے نکل آتے تھے ایک بھائی بھائی دوسرے کے دشمن تھے اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ کے دشمن تھے اور ایک دوسرے کے لیے اپنے جان کو گوانا گوانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے آج ہمارا وہی حال ہے کہ اپنا میں جب لڑائی ہو اپنے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اپنا میں لڑائی ہو تو اپنے میں مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن آج جو ہمارے اوپر العباد کے اندر جو شامل ہے آج ہمارے مسلم بھائی ہمارے بہوبیوں کی عزت کو نیلا کیا جا رہا ہے آج ہمارے سامنے یہ حکومت کی سزا لگا رہی ہے کہ ہمارے مدد کے لیے آیا جائے لیکن آج ہم مسلمان جو اپنے کے لیے زمین و جائیداد کے لیے مال و دولت کے لیے اپنے جان کو دینے کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن اپنی بیٹیوں کی عزتوں کو بچانے کے لیے اپنے مسلم معاشروں کو بچانے کے لیے اپنے مسلم قوم کو بچانے کے لیے ہم اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم اس کی مدد کریں ہم اس کے لبے پر ہم اس کے غلام پر ہم جائیں ہم اس کی مدد کریں چاہے جس لحاظ سے ہو مال کی استعمال سے ہو جان سے ہو اور اسی طرح دعا کے ذریعے سے ہو آج ہم اس معاملے میں پیچھے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے وہ ہم کر رہے ہیں مسلمانوں اگر یہی حال ہمارا رہا یہی ہمارا اگر یہی ہمارا مسلمانوں وہ دن دور نہیں ہے ابھی تو کہیں کہیں ابھی بات مسلمانوں کے اوپر یہ مظلومیت یا ظلم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں وہ دن دور نہیں ہے جب ہمارے اوپر بھی وہ ذرا کا ٹوٹے گے اس وقت ہمارا کوئی مددگار یار مددگار نہیں ہوگا اس لیے مسلمانوں ہمیں چاہیے کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق ال کی بھی ہمیں ادا کرنے کی ہمیں ضرورت ہے اور سب ہے اگر ہمیں حقوق اللہ کو ادا کیا اور حقوق الحب کو ادا نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں واپس نہیں کرے گا اور ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ نماز روزہ ہر جگہ سے ہمارا پیداوار ہو جائے گا نہیں مسلمانوں اگر ہمیں اس کے ساتھ ساتھ حقوق الحباد کی اگر ادائی نہیں کی تو ہماری یہ نماز یہ روزے یہ حل یہ جکاج یہ سارے کے سارے جائے گا اور بیکار ہو جائے گا کوئی کام نہیں آئے گا اس لیے مسلمانوں ہمیں کام کو ایک ساتھ لے کر چلنا پڑے گا حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق کو بھی چاہے حکومت احباب کے اندر جو بھی ہے ان کے تمام عملوں کے اندر ان کے مصیبت میں ساتھ آنا ان کو تکلیف پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچانا ان کے مصیبتوں میں ساتھ آنا اور اسی طرح اگر کوئی پریشان حال ہو تو اس کے پریشانی کو دور کرنا اور اس کے خوشی میں مبارکباد دینا اور تو دینا یہ جو ساری چیزیں آگاہی حقوق العباد کے اندر شامل ہے اسی طرح اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو دیکھے تو اسے سلام کرے اسے سلام کو پھیلائے یہ ساری چیزیں حقوق العباد کے اندر ہے لیکن ساری چیزوں میں جو سب سے اہم اور خاص جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو اپنا مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچائے چاہے وہ زبان کے ذریعہ ہو یا ہاتھ کے ذریعہ ہو اسی طرح ہم اپنے مسلم معاشرے اپنے مسلم بھائی کو مال و جائیداد کو حلف نہ کرے ورنہ قیامت کے دن ہمیں یہ ساری چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں جو بھی ہم عبادت کر رہے ہیں جو بھی ہم سے عبادت ہو رہی ہے یہ ساری عبادت رائے گا اور برباد ہو جائے گا اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرما بارے گا ہم تمام مسلمانوں کو جس طرح حقوق اللہ کی ادائیگی کرتا ہے کرنے اور نماز پڑھنے روزہ حج اور زکات کی ادا کرنے کی جس طرح ہمیں توفیق جس طرح ہمیں توفیق عطا فرما رہا ہے باہر طرح ہمیں حقوق العباد کیے بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما باہر ہم تمام مسلمانوں کو جو ہمارے مسلم معاشرے جو ہمارے مسلم معاشرے کے اندر جو اس طرح کی برائیاں پرپ رہی ہے اور اس طرح کی دوسرے جو برائیاں برق لے رہی ہے باہر ہم تمام مسلم معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ کر دے باہر ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما ہمارے الہ ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما بارے الہ جو ہمارے مسلمان بھائی پریشان حال ہے اس کی پریشانیوں کو تو دور کر دے بارے الہ جو ہماری ماں بہنیں پریشان حال ہے جن کی عزتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے بارے الہ اس کی عزت و عصمت کو تو محفوظ کر دے بارے الہ ہم تمام مسلمانوں کو نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے اور دین کے تمام احکامات کے ساتھ ساتھ حقوق الحباد کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرما وہ آپ کو زبانہ الحمد لله رب العالمين بارك الله لنا ولكم في القرآن الكريم ورفعنا وإياكم بالآية والذكر الحكيم إنه تعالى جواب كريم ملك بره كله إن الحمد لله